الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق الله العظيم يحلفون بالله ما قالوا یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے حالانکہ ولاقد قالو کلیمہ تل قفر و کفر اباد اسلامی حالانکہ منافقین نے اس طرح کی کفریہ باتیں کہی ہیں بظاہر اسلام لانے کے بعد کافر بنے ہیں وہ اور ایک بری سوچ بھی کی ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے وہ میں نقم یہ بدلہ نہیں لے دے رہے تھے مگر کیا اس بات کا بدلہ دے رہے تھے کہ اللہ نے ان کو غنی کیا اللہ کے رسول نے ان کو غنی کیا اپنے فضل سے کئی یتو خیر اللہ اگر اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اگر توبہ نہیں کی تو اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک عذاب دنیا آخرت میں اور ان کے لیے زمین میں کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا بات چل رہی تھی منافقین کے بارے میں کہ ان کا یہ نظام ظاہر ہوا غزوہ تبو کے موقع پر پہلے بھی یہ شرارتیں پڑھتے رہے لیکن ان کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی آپ کو اندازہ تھا کل کے سبق میں یہ بات گزری کہ نبی کفار اور منافقین کے ساتھ سخت طریقے سے پیش ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانا ہے یہ منافقین اور کفار کے بارے میں بات کہی گئی تھوڑی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ سخت رویے کا حکم دیا گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ نرم رویہ ہے حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ جو تمہارے خلاف سازش رکھ رہے ہیں وہ ان کے خلاف سخت رویہ رکھو اور مسلمان کی کوئی بات ہو بھی جائے تو برداشت کرو اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ اور جب کوئی کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے دنیا آخرت کا فائدہ ہے دنیا آخرت کا فائدہ ہے بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان پان فی نے فی پان اللہ فی نہیں اگر کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے مدد نہیں بھی کر سکا لیکن اس فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان بنا دیتے ہیں جو فکر میں دوسرے کے لیے لگا ہوا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران دو درمیان میں جب بیٹھتے ہیں یا جمعے میں اثر کے بعد یا عرفات میں یا مزدلفہ میں یوں جمعے کے دعاؤں کی قبولیت کی بات ہے نا میں سب سے بڑی دعا کی قبولیت کی بات یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کریں تو قبول ہوتی ہے اور میں اس سے بڑھ کر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے اور وہ موجود نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں پشت پیچھے جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے آسان کام ہے یہ ساتھی اس کو ملے کہے دعا کرے وہ ان کو کہے دعا کرے اپنی اپنی جگہوں پہ ہر کوئی دعا کرے دعا قبول ہوگی کتنی فضیلت کی بات ہے اس میں اسلام کی حکومت کا اظہار ہے ہمدردی ہے دیکھو نا جب میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کے کام بنا دے اللہ ان کو شفا دے تو کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے ہمدردی ہے تب تو دعا کی جا رہی ہے اور اگر کسی کے ساتھ کے ساتھ ہمدردی نہ ہو تو اس کے لیے دعا تھوڑی کی جائے گی وہ تو لوگ اور دعا کریں گے کہ یہ بیمار ہے تو اللہ اس کو اور برباد کر ہلاک کر تو جب وہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں فکر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی فکر میں پھر فرشتوں کو لگا دوں اور اسی طرح اس کا برعکس معاملہ بہت سخت ہے اور میں کہ اگر کسی مسلمان کی کوئی شخص عبت کرے اس کی غیر موجودگی میں تو یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے تو جب اس کی غیر موجودگی میں دعا کی جائے تو قبولیت کی سب سے اونچی گڑی ہے اور مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے عیب اچھالے جائیں تو گناہ کبیرہ ہے تو بات کر رہا ہوں کہ نبی کو حکم ہوا کہ کفار اور منافقین کے ساتھ سخت رویے سے پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ نرم طریقے سے پیش ہونے کا حکم ہے آج معاملہ اس کا دوستوں ہے دوسری میں آپ کے منافقین کے ایک دو پھیلے بد کا ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے تھے تبوک کے مقام پہ آپ ایک مہینہ وہاں ٹھہرے تھے جو روم اور ان کے خلاف ایک مارکا تھا وہ لوگ مقابلے میں نہیں آئے حالانکہ وہ علاقوں میں تھے بس واپس ہو گئے جو بھی بات ہے الگ طرف سے روب ان کے اوپر ڈال دیا گیا آپ ایک مہینے تک تبوک مقام کے اوپر ٹھہرے رہے کہ کافر آئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے اس میں آپ نے مختلف خطبے دیے اس دوران جو منافقین کی باتیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے ان خطبوں کے دوران منافقین کے خلاف سخت باتیں کی ہیں کہ یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہوئی ابھی تک نشاندہی نہیں ہوئی لیکن پتہ تو چل جاتا ہے کہ ایک جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے ہمارے ساتھ مخلص ہے یا گویا کہ غیر مخلص ہے پتہ چل جاتا ہے نبی کی شانی اونچی ہے جس میں آتا ہے ایک تک فراست المومن مومن پہ نبر اللہ تعالیٰ مومن کی سمجھداری سے بچو مومن تو وہ کچھ دیکھ لیتا ہے اللہ کی نور سے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا عام مومن کی بات ہو رہی ہے وہ نبی کا مقام تو اور اونچا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کا نشاندہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے آئی تھی آپ نے خود کو دیں ان کے خلاف سخت باتیں کی کوئی منافق مدینہ میں رہ گئے تھے ان میں سے بعض کا نام جلاس بن سمیت لکھا ہے بعض میں کوئی اور لکھا ہے اس کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ باتیں ہیں ہمارے خلاف اور یہ سچے ہے نبی تو ہم تو پھر گدوں سے بھی بدتر ہیں مطلب اس نے ایک قسم کی تنز کی بات کی عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں تو آپ نے بلایا کہ ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگ نقصان کچھ ساتھی نقصان پہنچا رہے تھے مسلمانوں کو تو وہ قرآن نے کہا یا بلّہ ماتالو قسم اٹھانے لگے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جب قسم اٹھا لی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ جانے اور آپ کا منڈا ظاہر ہے اللہ کے نام کی بات کی اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کی باتیں بھی جو تبو کے موقع پر سامنے آئی آپ ایک دفعہ درخت کے نیچے تشریف صحابہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قریب ایک شخص آئے گا یوں ہوگا یوں ہوگا آپ کی ایسی ہوگی فران ہوگا اور اس نے ابھی جبراہیل نے بتایا کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے بارے میں کچھ بے ادیب کی سازش کی باتیں کی ہیں وہ آ گیا تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا کہ ایسی ایسی باتیں کی ہیں وہ واپس ہو گیا سارے ساتھیوں کے سمیت پھر حاضر ہو گیا قسمیں اٹھانے لگا کہ ایسی کوئی باتیں ہم نے آپ کے بارے میں نہیں کی دیکھو جو منافق ہے وہ کافر ہے اس کے لیے قسم جھوٹی اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک ایمان والا ایک شخص جو ہے جھوٹی قسم اٹھانے سے ڈرے گا لیکن ایک شخص بالکل فارغ ہو چکا ہے تو اس کے لیے قسم اٹھانا قرآن اٹھانا یہ کیا مشکل کام ہے یحلفون باللہ ما قالو قرآن نے کہا یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی حالانکہ وقد ولقد قالو کلمت الکفر وکفروا بعد اسلامہم انہوں نے ایسی باتیں کی نبی کے بارے میں ادنا بے ادبی کی بات کرنے سے وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں قرآن نے وہی کے ذریعے سے اللہ نے وہی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی فرمایا انہوں نے کفر کیا ایسی باتیں کر کے وہ بنا دم ینا اور ہم نے کوئی پروگرام بنایا سازش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنا دم ینا جو سازش کے لحاظ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے کل جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت عمار اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو آپ نے منافقین کے نام کیوں بتائے تھے اور صحابہ کو کیوں نہیں بتائے گئے وہ یہ بات ہے حضرت تبوک سے جب آپ واپس تشریف جا رہے تھے تو آپ ایک وادی میں اپنے لحاظ سے جب جا رہے ہیں اور رات کا سفر تھا تو بارہ منافقین نے اپنے منہ لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی سازش کی آپ پر وہ پتھر ماریں گے اور یہ مقصد ہے کہ شہید ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے کام کرنا آسان ہو جائے گا دوستوں دشمن ہمیشہ صبح ہو دشمن کی شام ہو رات ہو دن ہو اس کا گھر ہو بار ہو سفر میں ہو حضر میں ہو دشمن آرام سے نہیں رہتا اس کی ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش اسلام کے خلاف جاری رہتی ہے بد اس مسلمان کی ہے کہ یہ غفلت کی نیند سو رہتا ہے اور اتنا لمبا سوتا ہے اتنا لمبا سوتا ہے کہ تو پر ملک ٹوٹ کے چلا جاتا ہے غیرت ٹوٹ کے چلا جاتا ہے ایمان لے کے چلا جاتا ہے مسلم کی اپنی غفلت یہ نہیں ٹوٹتی اور سارا کچھ چلا جاتا ہے دشمن اسلام وہ پورے زمانے میں اس زمانے سے لے کر آج تک وہ بھی سویا ہوا وہ اسلام کے خلاف غافل نہیں ہے ہر وقت اس کی سازش ہے اور آپ مجھ سے بہتر احوال زمانہ جانتے ہو تو ان بارہ منافقین نے پردے لگا کر جو اس طریقے سے کر کے تو آپ کو ختم کرنے کا پروگرام کیا جس پر اندازہ ہوا حضرت عمار اور رضی اللہ کا یہ کہ یہاں کچھ لوگ منہ پر کپڑے لپیٹ کر اس طرف جا رہے ہیں جس وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں آپ پر سوار تھے تو جیسے وہ پیچھے یہ بھاگے تو ہمار کو تو ان منافقین نے اپنے قبضے میں لے لیا کہ یہ کچھ نہ کر سکے حذیفہ ذائقہ کامیاب ہو گئے ان کے پاس ایک بڑی خاص قسم کی لاٹھی تھی نپ لاٹھی رکھنا سنت ہے اور اس نے اتنا کام کیا بہرحال یہ عرب لوگ ہیں یہ اونٹ رکھتے تھے جانتے تھے وغیرہ انہوں نے ان کے اونٹوں کو مار مار کر اونٹوں کے منہ ٹیڑے کر دیے جس پر وہ پریشان ہو گئے کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہے اور وہ حملے سے جو ان کا پروگرام تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکے جس کو قرآن مجید نے یہاں کہا وہ ہم جنا جنالو کہ منافقین نے وہ پروگرام بنایا کہ جس میں اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہو لیکن منافقین کو جو اس حملے سے روکا اس میں کارنامہ حضرت عمار اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تمام نام کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو بتائے اور ان کو یہ لقب دیا کہ امین حاضی جمع کہ میری امت کا امین وہ حضیفہ ابن رضی اللہ تعالیٰ ہے تو عمار کو بھی کچھ نام بتائے لیکن ساتھ یہ عہد لیا تھا کہ کبھی کسی کو یہ نام نہیں بتانے ہیں یہ بات یہاں پر قرآن مجید نے ذکر کی اور فرمایا وما اللہ نبل اللہ کیا یہ بدبخت منافقین کس چیز کا انتقام لے رہے تھے نبی وسلم اور صحابہ کرام سے کہ نبی کے مدینہ میں آنے کی وجہ سے یہ مالدار ہو گئے کیوں مالدار ہو گئے خیر ہے لیکن ایک بندہ کسی بستی میں آباد ہو تو اس بستی میں خیر و برکت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جس علاقے میں اللہ کا آخری حبیب آباد ہو جائے تو اس میں کیوں خیر و برکت نہیں آئے گی ان کے کاروبار اچھے ہو گئے بارشیں آنے لگی کھیتی باڑی اچھی ہو گئی مال غنیمت میں ان کو حصہ ملنے لگا تو کیا یہ اس بات کا بدلا مسلمانوں کو اور نبی کو دے رہے تھے کہ یہ بدحال تو خوشحال ہو گئے انہیں تو اور شاکر بننا چاہیے تھا شاکر کے بجائے اور یہ نمک حرام ہونے لگے اس پر بننا گما نہ کبو یہ نہیں بدلا دے رہے تھے مگر کیا اس بات کا کہ اللہ نے ان کو اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کیا دیکھو کی صفت کریم اور صفت رحمت اللہ شفیق کتنا ہے پھر بھی فرمایا کہیں یہ یہ تو تو اگر اب بھی اتنی بڑی سازش کرنے کے بعد منافقین نبی کو قتل کر رہے ہیں اس پروگرام میں آئے یا طرح طرح کی ایک دوسرے سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اگر اب بھی یہ سب کے دل سے معافی مانگ لے تو ہم معاف کریں اتنا بڑا ہے اطوب یہ تو خیر اللہ اس سے اونچی اللہ پاک کی صفت رحمت کی اور صفت مغفرت کی کیا شان ہو سکتی ہے کہ نبی کے اس طریقے سے خلاف سازش کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان کیا کہیں یہ تو یہ تو عزاب علیمن پھر دنیا والا لیکن اگر یہ بد بخت اسی طرح رہے اگر یہ بد بخت اسی طرح رہے تو دنیا آخرت میں ان کو عذاب ہوگا اللہ عالم دوستو اللہ پاک تمام گناہوں سے مسلمان کو بچائے لیکن اس طرح کی ادنا بے ادبی سے ہر حال میں بچنا چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی اگر ارادے کے ساتھ گستاخی کی گئی خیال سے بات سمجھنا نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم یا جس نبی کی ارادے کے ساتھ گستاخی کی گئی تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی یہ جائیں جہن نہیں ہے اللہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں دوستو اسلام کی کسی بات پر اگر اس انسان کا عمل نہ ہو تو یہ شخص گناگار ہے لیکن اسلام کی ادنا سی ادنا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا کی ادنا سنت کی استدار یا مذاق یا حکارت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نیک کام پر عمل نہ ہوا گناگار ہوتا ہے اس کی بے ادبی اور عقارت کی سنت کی تو کافر ہو جاتا ہے اللہ دین کی سمجھ نصیب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہی لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہی بخلو بھی وتولو وهم معرضون صدق اللہ علیہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا اپنے فضل سے تو ضرور ب ضرور سب دوں گا نیک بن کے رکھوں گا فلما آتا ہوں فضل ہی بخیروبی جب اللہ نے اس کو اپنے فضل سے مالدار بنا دیا تو وکیل ہو گیا و طول اور منہ موڑ لیا اس نے حق بات کو ماننے سے اعراض کرنے لگا بات کافی دنوں سے منافقین مدینہ کے بارے میں چل رہی ہے کل بھی یہ بات ہوئی آخر میں اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ پاک کتنا مہربان اور رحیم و کریم مقبول ہے کہ اتنی بڑی ان کی غلطی کے باوجود انہیں آخر میں پھر بھی یہ کہا کہ کہیں یتوبو یا تو خیر اللہ اگر وہ لوگ معافی مانگ لیتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے مقصد یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک شخص معافی مانگ لے اپنا معاملہ صاف کر لے اور آفرت میں اسے سزا نہ ہو یہ بات تو منافقین کے بارے میں تھی کہ وہ بھی اگر سب کے دل سے توبہ کر لیں صحیح ایمان لیں معاف کر دیں تو ایک شخص اگر ایمان والا ہے منافق نہیں ہے ایمان والا ہے گناہ گار ہے اگر وہ شخص اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو بہت جلدی معافی ہو جائے گی منافق تو بہت بڑا مجرم ہے ہر جرم کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے نا کوئی چھوٹا گناہ ہے کوئی بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے حکومتی قانون بھی ہوتے ہیں فلانی دفعہ فلانی دفعہ فلانی دفعہ تو منافق تو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے مشرق سے بڑا مجرم ہے کہ مشرق تو واضح بات ہے اعلانیہ طور پر وہ مسلمانوں کا مخالف ہوتا ہے منافق تو چھپ کے نقصان پہنچا رہا ہے اور ہے کافی جب اتنے بڑے کافر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو ایک شخص جو مسلمان ہے وہ گناہ گار ہے اگر وہ سب کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں انسان کو ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے انسان کو بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں اندازے بھی نہیں ہوتے تو معافی کا سلسلہ جاری رہے جو بھی گناہ ہمارے دل میں ہیں بعض دفعہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف دو توبہ کی دعا ہے نا اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک جو میرے چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے لوگوں کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے یا اللہ سب گناہوں کو معاف کرنا آج کی جو دو ایسے کریمہ تلاوت کی ہیں ان کے اندر بھی ایک منافق کا ذکر ہے مشہور واقعہ ہے آپ اگر آپ نے سنا ہوگا ایک انصاری شخص مدینہ میں رہتا تھا اس کا نام تھا بن حاطب یہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو کہنے لگا حضرت میں غریب آدمی ہوں تو میرے لیے آپ دعا کر دیں اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے تو میں تھوڑی سی اچھی حالت میں ہو جاؤں گا آپ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس کے بار بار اصرار پر آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہماری پیروی میں بہتری ہے میں بھی غریب ہوں آپ بھی غریب ہو رہیں گے تو یہ بہتر ہے آپ ایک نئی چیز نہ تلاش کرو اس وقت چلا گیا اٹھ کے لیکن پھر جب اسے موقع ملے تو یہی کہے کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیں میں مالدار بن جاؤں دولت مند بن جاؤں آپ پھر اس کو کہیں کہ دیکھو ہماری پیروی ٹھیک ہے ہم جس حالت میں صاف حالت میں آپ بھی رہو بس یہ روزینہ جو ہے یومیہ چلتا رہے بہت زیادہ مال جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے اسی کے سنبھالنے میں لگا رہتا ہے وہی فکر لگی رہتی ہے تھوڑا بہت ہو تو آرام رہتا ہے سکون ہوتا ہے وہ چلا گیا لیکن پھر جب اس شخص کو موقع ملے پھر اصرار کرنے لگا کہ حضرت آپ میرے لیے مال دعا کر دیں کہ میں مالدار بن جاؤں دولت مند ہو جاؤں آپ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اگر میں مالداری کو چاہتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اختیار دیا تھا کہ یہ بہت بار سونے کا اللہ بنا دیتے اور یہ سونا میرے ساتھ چلتا رہتا جدھر میری ضرورت ہوتی یہ خزانے میں خرچ کرتا رہتا لیکن میں نے پسند نہیں کیا اللہ نے جب کہا بہت ہم سونا بنا دیتے ہیں تو میں نے نہیں چاہا کیا کرنا ہے سونے کو دنیا کی زندگی ہے گزر جائے گی تو میں نے پسند نہیں کرتا ہوں مالداری کو تو آپ پسند کیوں کرتے ہیں مالداری کو چھوڑو اس کو اور پھر بعض دفعہ انسان کے پاس جب زیادہ مال و دولت آ جائے انسان صحیح معنی میں اللہ کے حق حقوق سے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے حقوق سے معروم ہو جاتا ہے پیسے کی سنبھالنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اس کو زیادہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے پھر اس سے بڑھ کر انسان سے نماز چلی جاتی ہے پابندی سے جمعے چلے جاتے ہیں اور پھر حق حقوق بھی صحیح مالداری کا ادا نہیں ہوتا وہ کہنے لگا قسمیں اٹھا کے کہ نہیں حضرت میں حق حقوق بھی ادا کروں گا نماز روزہ جمعے کا بھی خیال کروں گا صحیح حق ہاں، ادا کروں گا آپ میرے لیے دعا کر دیں آپ نے دعا کر دی کہ اللہ پاک سال بکو مالدار بنا دے چند اس نے بکریاں لی وہ بکریاں اتنی بڑھنے لگ گئیں کہ مدینہ میں اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا جب وہ مدینہ میں رہ رہا تھا اور بکریاں اس کی کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیل رہی تھی زیادہ ہو رہی تھی کہ ایک بکری پانچ پانچ سات سات بچے پیدا کر رہی ہے تو اس سے دن کی ایک آدھ نماز میں وہ حاضر ہو جاتا تھا باقی وہ بکریوں کے خیال میں لگا رہتا تھا جب مدینہ کی بستی میں اس کے لیے جگہ کی پوری طرح سہولت اور گنجائش نہیں رہی کہ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں تو مدینہ کے باہر ایک وادی ہے اس میں وہ اپنی بکریوں کو لے گیا وہاں بار بار بنایا اور وہاں رکھتا تھا وہاں رہتا تھا تو کبھی کبھی نماز میں آ جاتا تھا اور جمعے میں پبندی سے آتا تھا لیکن وہ بکریاں تو میں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے وہ اس طرح بڑھتی تھی کہ جس طرح کیڑے مکوڑے برسات کے موسم میں اتنے بے تحاشا ہو جاتے اس طریقے سے بکری جا رہی ہے اس حد تک اس کی بکریاں بڑی اتنا مالدار ہوا ظاہر ہے اب ایک بندے کے پاس اگر سو بکریاں بھی ہوں تو اس کا اندازہ موجودہ لحاظ سے علاقوں میں تو اس وقت کے لحاظ سے وہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی بکریاں تھیں وہ جو قریب وادی میں آباد ہوا وہ وادی بھی اس کے لیے تنگ ہو گئی تو پھر تھوڑا سا بکریوں کو لے کر اور دور ہو گیا گھر ہے ان کے لیے پھر چشمہ پانی کا بھی نظام چاہیے چراغاہ بھی بڑی چاہیے اور لحاظ حفاظت کے لحاظ سے وغیرہ پھر اس سے وہ زور کی نماز میں جو آنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا پھر جمعے میں جو حاضری تھی وہ بھی رہ گئی زہر دور ہو گیا اب کیسے ہو بس لوگوں سے پوچھ لیتا تھا جو لوگ دور دراز اطراف سے مسجد نبی میں جمع پڑھنے آتے تھے تو پوچھتا تھا کیا بیان ہو گیا ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی ہے کوئی اس طرح کی بات پر لگا رہتا تھا کہ میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں ہوئی یہ سلسلہ ہوتا رہا کہ نظام زکوٰۃ نافذ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد تشکیل دیا جن کو تین علاقوں کی طرف زکوٰۃ مویشی سے وصول کرنے کے لیے بھیجا ان میں سے ایک بنو سلیم تھے ایک کچھ اور لوگ تھے اور ایک یہ شخص تھا بن حاطف اور ایک آپ نے نظام لکھا لکھوایا کہ اتنی بکریوں پر اتنا تیس پر جیسے ایک ایک ہے پھر ایک سو بیس پر دوسری ہے پھر ہر سو پر تیسری بکری ہے یعنی کوئی اتنی زیادہ بھی زکات نہیں ہے مویشی میں تیس بکری پر ایک زکوٰۃ ہے پھر ایک سو بیس تک وہی ایک ہے ایک سو اکیس جب ہوگی تو پھر دوسری بکری شروع ہوگی اور دو سو تک پھر یہ دوسری بکری ہے دو سو سے جب اوپر ہوگا تو تیسری بکری ہے تین سو پر پھر ہر سو پر ایک ایک بکری ہر سو پر ایک لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایک سو پر ایک بکری دینا تو آسان کام ہے نا لیکن جس بندے کی بکریاں لاکھوں میں ہوں تو اس کی زکات پھر ہزاروں کی صورت میں بکریاں نکلتی ہیں نا پھر دل پہ دچکا لگتا ہے اگر ایمان کمزور ہو نہیں ایمان والا ہے تو اسے تو خوشی ہوگی وہ چٹ آپ نے لکھوائی زکات کی ترتیب بنوا دی کہ یوں یوں زکات ہے مویشی سے لے لی ہے اتنی بکریاں اتنی گائے اتنی یہ یہ لوگ سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے سالبہ بن حاطف جس نے دعا کرائی تھی مالداری کی تو کہنے لگا میں سوچوں گا آپ لوگ کوئی اور ادھر ادھر کوئی کام کرنا ہے تو اور اور جن لوگوں سے زکات لینی ہے تو ان سے لے لو پھر بعد میں آخر میں میرے پاس آنا یہ بھی بخل کی دلیل ہے بعض دفعہ کسی کے پیسے دینا ہوتا ہے نا بندے کی جیب میں ہو پائے تھوڑا سا پھر میں آ جانا شام کو آ جانا یہ تھوڑا دیر بھائی جیب میں تو رہ جائے نا اتنی دیر تو سکون ہو جائے گا لیکن کی دے دینے دو بس ایک کرتا ہے یا کچھ ہے وہ اپنے نفس سے بندے کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ چلے گئے بنو سلیم کے پاس وہ جو شخص تھا دوسرے جو ان کے پاس چٹ تھی اس شخص نے کہا جی بھائی میں اتنا حساب کتاب نہیں جانتا ہوں آپ لوگ حساب کرو میری یہ سارا نظام ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کے ذمہ یوں تین گائے آتی ہیں اتنی بکری آتی ہیں جو اس نے کہا ٹھیک ہے اپنی مویشی میں سے سب سے عمدہ جو گائے تھی جو عمدہ بکریاں تھیں وہ اس نے نکال کے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے والے جو صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو دے دی ان میں سے نمائندے نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ درمیانہ جانور زکوٰۃ سے لینا ہے نہ بہت زیادہ کمزور بوڑھا نہ بہت عمدہ درمیانہ جانور زکوٰۃ میں وصول کرنے کا ہمیں حکم ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو حکم یہ ہے لیکن ایک بندہ اگر خوشی کے ساتھ پورا مال ہی دینا چاہے تو پھر تو میں خوشی سے عمدہ چیز دے رہا ہوں اور نبی پاک بات صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے اچھا وہ دوسرے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے بھی زکات دے دی جو حساب ہوا پھر دوبارہ واپس اسی سال ابا کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہنے لگا کہ آپ چٹ کرو کیا طریقہ کار ہے انہوں نے بتایا کہ تیس بکریوں پر ایک پھر ایک سو بیس پر دو یہ وغیرہ کہنے لگا یہ زکات نہیں ہے یہ تو مجھے ٹیکس کی بہن لگتی ہے یہ تو ٹیکس ہے مال میرا ہے میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں چراتا چگاتا ہوں حفاظت کرتا ہوں پانی پلاتا ہوں اور آپ لوگ ہر سو پر بکری بکری لیتے ہیں یہ تو ٹیکس ہے ظالمانہ میں نہیں دیتا ہوں اس طریقے سے بس جاؤ اپنا کام کرو میں سوچوں گا مشورہ کروں گا دیکھوں گا یہ چلے گئے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بتائی کہ رکھ جس کے لیے دعا کی گئی تھی اس نے یہ کیا ہے اور جو ویسے مالدار تھے انہوں نے یہ ان کے لیے آپ نے دعا کی سالبہ کے لیے بد دعا کی اور یہ فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا سالبہ برباد ہو گیا سالبہ ہلاک تین مرتبہ یہ آپ نے بارہ جو لوگ سن رہے تھے اس انہوں نے وہ سالبہ کو بات پہنچائی تو پھر وہ اپنی زکوٰۃ اور بکریاں جو حساب بن رہا تھا وہ لے کر مدینہ میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھ پر حکم نازل ہوا ہے کہ سالبہ کی زکوٰۃ وصول نہیں کر آپ واپس چلے جاؤ آپ نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں ایک رکن اسلام کو آپ نے جو کافر بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہہ رہے ہو یہ جزیہ ہے یہ ٹیکس ہے یہ یہ ٹیکس کی بین ہے اور میں اس کو خود کماتا ہوں خود حفاظت کرتا ہوں خود پانی لگاتا ہوں خود حفاظت کرتا ہوں آپ نے اتنی بڑی باتیں کی اور میں اس وقت آپ کو بار بار سمجھاتا رہا کہ آپ کے لیے مال مفید نہیں ہے کسی کے لیے مفید ہوگا وہ اللہ کے حق حقوق صحیح ادا کرتے ہیں آپ کے یہ مال مفید نہیں وہ مجھے نظر آ رہا تھا اس لیے تو میں آپ کے لیے دعا نہیں کر رہا تھا اور آپ اصرار کر رہے تھے کہ میرے لیے دعا کریں میں مالدار بن جاؤں مالدار بن جاؤں میں یہی چاہتا تھا کہ سمجھتا تھا کہ آپ کو خوب صحیح ادا نہیں کرو گے اب اللہ کی طرف سے ناراضگی نازل ہو گئی ہے ہم زکوٰۃ آپ کی وصول نہیں کریں گے واپس ہوا مٹی اپنے اوپر وہ ڈالتا تھا کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا پھر اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر مزید اور بھی زیادہ بکریاں ہو گئی تو زکوٰۃ لے کر آیا اور وہ بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کی زکوٰۃ نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہ کی ہو ابو بکر اگر وصول کرے گا تو نگار ہوگا یہ خلاف سنت ہو جائے گا ہم وصول نہیں کریں گے چلا گیا پھر جب وہ بکر کا دور ختم ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرو آپ کو دو مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے نقش قدم پر چلنے والا خلیفہ ہوں جب انہوں نے وصول نہیں کی میرے سامنے نے تمای کیا ہو میرے ساتھ کوئی بات نہ کرو کوئی زکات ہم وصول نہیں کریں پھر یہ عورت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا یہ تھوڑے نرم مزاج ہیں سر نظر کرتے ہیں مزاج مزاج میں خلیفے کے فرق ہوتا ہے تو عرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وصول وہی ہے جو پہلے طے ہے کہ آپ کی زکات ہم وصول نہیں کریں گے بس آپ رہتے رہو جیسا نظام ہے آپ کا جو ہے تو پھر اسی زمانے میں عورت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آخر میں یہ ہوا اور اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ شخص منافق ہے کہ یہ نفاق کی حالت میں اس نے یہ باتیں اس طرح کی کی تھی وغیرہ اس عید میں اسی کا ذکر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسْتَدَّقَنْ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ السَّالِحِينَ تو ان میں ایک شخص ایسا ہے منافقین میں جو آت کرتا تھا کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے میں صدقہ زکاة دوں گا نیک بن کے رہوں گا فلما آتا ہوں من فضلی ہی بخلو بھی و طول جب ہم نے اس کو دے دیا دولت مند بنا دیا بخیل بن گیا اور اعراض کرنے لگا اے زکات وغیرہ اور اس احکام شریعت سے کہ یہ تو میرا اپنا مال ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أهلكوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم مزار أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم فعاقبهم نفاقا في قلوبهم ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا گیا ہے اس دن تک جس دن کے ساتھ یہ ملاقات کریں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے علم یا علم کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے خفیہ چیزوں کو اور سرگوشیوں کو اور اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے اللہ الزین المزون المطف یہ وہ لوگ ہیں منافقین جو تانے دیتے ہیں ایمان والوں کو جو ایمان والے صدقہ دیتے ہیں ان کو تانا دیتے ہیں وہ لذین اللہ جدون اللہ جودہ اور ان کو بھی تانا دیتے ہیں کہ جو اپنی مشقت کے ساتھ تھوڑا حصہ ملاتے ہیں پیش کروں نمین یہ ان کے ساتھ مذاق بناتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ مذاق بنائے گا اور ان کے لیے دردناک مذاق اے نبی ان کے لیے آپ توبہ اور مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا ثالق ابھی مندروب اللہ و رسول اس وجہ سے مغفرت نہیں کرے گا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ سے برقاف قوموں کی رہنمائی نہیں کرتے بات اور جمعرات کے دن سالہ بن ہاتب کی ہو رہی تھی کہ اس نے آپ سے دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کریں مال دولت میں زیادہ ہو جاؤں پھر اس کا زیادہ ہو گیا پھر اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا کہتا ہے یہ ٹیکس ہے میں نہیں دیتا ہوں زکوٰۃ بہرحال آپ ناراض ہو گئے پھر جب زکوٰۃ لے کر بھی آیا تو آپ نے قبول نہیں کی اور سب نے قبول نہیں کی آپ نے فرمایا کہ مجھے وہی کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ راجی طور پر زکوٰۃ لے کے آیا ہے اصل دل کے لحاظ سے یہ نہیں مان رہا زکوٰۃ کو مطلب مسلمان نہیں ہے منافق ہی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے آپ اس کی زکوٰۃ وصول نہ کریں اس واقعے کو قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے ہمارے لیے عبرت ہے کہ ایسی کوئی سوچ ایمان والے میں نہیں ہونی چاہیے جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے انسان خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر زکوٰۃ صاف کر کے ضرور نکالے اگر زکوٰۃ نکل رہی ہے فرض کرو سات سو روپیہ تو بندہ اپنی طرف سے ہزار نکال دے کہ کوئی کمی پیچھی گزشتہ کوئی رہتی ہو کوئی یاد نہ ہو تاکہ آخرت میں کہیں پکڑ نہ ہو جائے بہت سخت سزائے ارکان اسلام میں سے رکن ہے یہ ہمارے لیے ایک قسم کی عبرت کی بات کی گئی کہ ایسا اس مسلمان میں نہیں ہو بہت سارے مسلمان جب جا صاحب نے زکات ہے اس کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے لکھ لکھ کے دیا کہ ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں خوشیوں کا زکات نہیں کا تو اور ان کا سب نظام ہے اور زکات کا بھی ہو رہی ہے تو پھر لوگ مسلمان سنیوں نے بھی یہ لکھ کر دینا شروع کیا مفتی یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو بنوری ٹاؤن کے بڑے مفتی تھے ان میں پھر چند اخبار میں خطرہ شاید ہوا تھا کہ جو سنی لکھ کر دے رہا ہے کہ میں شیئر ہوں کہ میری زکات سے بینک مطلب میرے مال سے بینک زکات نہ کاٹے وہ سنی سن لیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے ہیں ان کے نکاح ٹوٹ گئے پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر کو ڈر خوف پیدا ہوا اور اپنی تجدید نکاح کی فکر لگ گئی کہ نکاح اور کسی سے جو مسلمان نہیں ڈرتے تھوڑا بہت حد کر کے نکاح ٹوٹنے والی بات سے ڈرتے ہیں شکر ہے ایک دور ایسا آگے آنے والا ہے ختم کا کہ اس چیز سے بھی نہیں کئی جگہوں میں آپ واقعی سنتے رہتے ہو کہ یوں طلاقے ہو گئی پلان ہوا تو پھر وہ راضی ہو گئے کہ واپس لے کے گھر آ جاتے ہیں تو یہ جو سال بھر کی بات زکات کے متعلق یہ ہے ہمارے لیے یہ بات ہے اور سچی بات یہ ہے دوستوں آپ لوگ ماشاء اللہ زکات نکالتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا الد الیا خیرم اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں جو بندہ بھی زکات اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا مال ہے ہر سال پابندی سے زکات دیتا ہے تو اگلے سال مال تھوڑا نہیں ہوتا اگلے سال زیادہ پیسوں کی وہ زکات نکالتا ہے اگر پچھلے سال ایک لاکھ کی زکات ہے نا تو ان شاء اللہ اس سال ایک لاکھ نہیں ہوگا دو لاکھ ہوں گے اگلے سال چار لاکھ ہوں گے زکات سے مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں قرآن کا اعلان ہے کہ ان نمبر صدقات ہو کہ اللہ پاک صدقات کے ذریعے سے مال بڑھاتا ہے وہ عرب صدقات اور یہ جو سود ہے اس سے زکات اور اس سے مال گھٹتا ہے صدقات سے مال بڑھتا ہے ظاہری طور پر بھی مال میں برکت آتی ہے روحانی طور پر بھی مال میں برکت آتی ہے گھروں میں شرفساد اٹھتا ہے طرح طرح کی اٹکل بوجھی بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں صدقات سے بلائیں دور ہوتی ہیں آج کی سبق میں یہ بتایا کہ اللہ ان منافقوں سے ناراض ہو گیا تھا فاقدم نفاقن کی قلوبہم الی علاجوں میں گا کہ ہمیشہ جھوٹ بولنا تو چلو انسان ہے کبھی جھوٹ اس سے غلطی سے ہو گیا کوئی اور غلطی ہو گئی اب ہر روز عادت ہی جھوٹ کی بنا لی جائے وعدہ خلافی کی بنا لی جائے پھر مورے لگ جاتی ہیں دل سا ہو جاتا ہے اس کو فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں بھر دیا نفاق ناراضگی کی وجہ سے کیوں انہوں نے جو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی اور جھوٹ بولا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کے لیے دعا کی تو اس کو کہا تھا کہ تم صحیح معنی میں حق ادا نہیں کرو گے اس نے وعدہ کیا کہ میں حق صحیح ادا کروں گا زکات پر آپ جو بھی ہے صحیح ادا کروں گا تو وعدہ خلاف کی اور جھوٹ بولا اس لیے پھر اللہ ناراض ہوا اب رہی بات سوال یہ کہ بہت بڑے بڑے اتنا گنگاروں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے پھر دربار رسول میں حاضر ہو گیا زکات لے کر تو کیوں توبہ نہیں ہوئی ہے بڑے بڑے گنگاروں کی توبہ قبول جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اس کی توبہ قبول ہو گئی فلانے بڑے بڑے اس طرح کے کئی واقعات ہیں اس شخص کا اتنا بڑا جرم کیا تھا زکات نہیں دی اس کو کہا ٹیکس ہے بعد میں جب اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو زکات دے کر مدینہ میں آ بھی گیا تو کیوں نہیں اس کی توبہ قبول ہوئی اتنا بڑا جرم کیا تھا اس کا جواب قرآن مجید نے دیا کہ اللہ پاک نے وہی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا بتا دیا گیا کہ یہ ذہنی طور پر لوگوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے تانوں سے بچنے کے لیے زکات دے کر آ رہا ہے دل کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے کہ وہ خوشی سے زکات دے رہا ہے تو اس وقت یہ صورت تھی کہ وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا آگے قرآن ہوتا ہوں اللہ ہوں کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تو خفیہ یہ چیزوں کو جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے وہ اللہ الغیوب ہے کون سچائی کے لحاظ سے توبہ کر کے آ رہا ہے اور کون بہت بڑے بڑے لوگوں کی توبہ قبول ہوئی ہاتھوں بن بھی بنتا رضی اللہ تعالیٰ جو بدر کے بارے میں جو لڑائی جھگڑے کی بات تھی تو خفیہ خط لکھ دیا تھا اور عہد کے بارے میں خفیہ خط لکھ دیا گیا راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ اور اس طرح وہ پکڑا گیا تو حاضر خدمت حضرت اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت یہ منافق ہے ہمارے اندر کا مشورہ جو ہے وہ مشرقین مکہ کو بتا رہا ہے میں اس کو قتل کرتا ہوں آپ نے فرمایا خیر ہو اس کی بات سنتے ہیں آپ نے نبی متع کی بات سنی اس نے کہا حضرت کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی کوئی جاسوسی کا صرف مشرقی نے کی ہمدردی لینی تھی کہ میرے بچے ہجرت نہیں کر کے آئے تھے وہ ادھر ہی تھے تو میں نے کہا چلو ایک ان پر احسان کر دیتا ہوں ایک بات بتاتا ہوں کہ تمہارے خلاف ہم لڑائی کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کم از کم میرے بچوں کا خیال کریں گے آپ نے فرمایا عمر اس نے سچ کہہ دیا اس کو ہم نے معاف کیا یہ بدری صحابی ہے دیکھو اتنی بڑی غلطی ہوئی لیکن سچائی کی وجہ سے بہت بڑی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے لیکن اندر کی دنیا الگ ہو باہر کی دنیا جدا ہو پھر معافی بھی قبول نہیں ہوتی یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ جھوٹ کے ساتھ زکات دے کے آیا اللہ جانتا تھا مجھے ان کی سرگوشی کو ان کی رازداریوں کو اللہ اللہ ملگو یو اچھا یہ منافقین کیا کرتے ایسے ہوتے ہیں لوگ ہر دور میں اللہ پاک دل کی دنیا جس کی درست کر دے منور کر دے بات کر دے نا بات وہی سب کی ہے نبی کی بات ہے نا وہ اللہ محمد کتاب آ وہ حکمت وہ یہ سب ہے نبی لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں تو نفس ہوتا ہے بات چیت ہوتی ہے اچھی باتیں جب آتی ہیں تو وہ دلوں میں گھستی ہیں من پر دور ہوتے ہیں دل پاک ہوتے ہیں اب جب صاحب اکرام کے سامنے سرکار بات کرتے ہیں کہ یوں صدقہ دو یوں مطلب ہے کہ غزوہ کرنا ہے فلاں یا مسجد کی تعمیر ہے تو جو صحابی عبد الرحمان بن عوف ہیں یا عاصم بن عادی وہ مشہور جو حاصل تائی کے بیٹے وہ زیادہ صدقہ دیں عبد الرحمان بن عوف یا عثمان غنی یا عاصم بن عادی تو منافقین کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھلاوا کرتے ہیں بڑے مال والے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں یوں کرتے ہیں اچھا جو غریب صاحب تھے جن کو قرآن مجید نے کہا اللہ لائے بلا جدون اللہ جو تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا محنت مزدوری کر کے کچھ تھوڑا بہت کھجور اور جو ان کے پاس ہوتے تھے لیکن جب آپ اعلان کرتے تھے تو وہ اس میں سے بھی دے دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں کل مزدوری دوبارہ کر لیں گے اعلان جو ہوا تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں تو جو زیادہ دینے والے صحابہ تھے ان کے بارے میں منافقین کہتے تھے یہ دیکھو ریاکاری کرتے ہیں نا بڑے مالدار تھوڑا دینے والے بیچارے مزدوری کے ساتھ کچھ کمائی کر کے لاتے تھے تھوڑا دیتے تھے تو وہ کہتے ان کے دینے سے کیا ہوتا ہے نہیں دیتے تو بہتر تھے کیا اتنا اتنا کھجورے لے کر آ رہے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے اس طرح کے منافقین کی زبان جو دو بھاری تلوار ہوتی ہے یہ مسلزدین بے نہاولہ اور رہاولا یعنی ادھر کے نہ ادھر کے یعنی وہ ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی کبھی ان کے کبھی ان کے اسی طرح ان کی زبان بھی کسی کو واضح کرتی ہے ان کو نہ ان کو ان کا نظریہ اور عقیدہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ادھر آتے ہیں تو نہ ہم اور جب ادھر جاتے ہیں تو نے کہا ہم تو ہم کو خوشی کی باتیں کو مذاق کر رہے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں ہم تو ویسے تمہارے ہی ہیں دونوں طرف چلتے ہیں قرآن نے کہا سفر اللہ عمل یہ ایمان والوں سے مذاق بناتے ہیں جو زیادہ دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو کم دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی سخر اللہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق بنائے گا یہ جواب اسی الفاظ کے ساتھ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا والا مذاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عید پہلے نازل ہوئی اور وہ جنازہ نہ پڑھانے کے بارے میں جو بات تھی وہ بعد میں نازل ہوئی فرمایا نبی ان منافقین کی بہت بڑی شرارتیں ہیں آپ ان کے لیے دعائیں مقصرت کریں یا نہ کریں اگر دل فرض کریں اور ستر مرتبہ کریں فلن اللہ اللہ معاف نہیں کرے گا آپ معافی مانگتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کوئی بات شفقت والی آپ کی شان ہی ایسی تھی کہ شفقت والی بات رحم والی بات اس طرح کی جب کرتے تھے تو صحابہ میں سے کے حضرت انہوں نے تو ہمیں بڑا ستایا ہے یا یوں دھوکہ دیا ہے یا تو مت لگائی ہے یا یوں کرتے ہیں تو آپ فرمائے تو خیر منع تو نہیں کیا نا اللہ نے یہ ہے کہ نبی ان کے لیے آپ استفار کریں یا نہ کریں اور ستر مرتبہ بھی کریں تو میں معاف نہیں کروں گا اللہ نے مجھے تو استغفار کرنے سے منع نہیں کیا ہے نا ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو معاف نہیں کروں گا مجھے منع نہیں کیا استغفار کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی مفرت ہو جائے یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں یہ سچی توبہ کر لیں یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تو میں جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جاتا تو میں مقبرت ان کے لیے کروں گا ستر سے زیادہ مرتبہ کر دوں گا جب جنازہ پڑھانے لگے تھے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا تو اس وقت بھی عمر فاروق نے یہی ہے دوہرائی کہ حضور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ معافی کی دعا کریں تب بھی میں ان کی معافی نہیں کروں گا تو آپ نہ پڑھائیں جنازہ معافی تو ان کی نہیں ہوگی تو عرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے منع نہیں کیا گیا جب سراہتن مجھے منع کر دیا جائے گا پھر جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو اگر میری وجہ سے میرے حتیٰ کہ اس نے عجیب شرطیں لگائیں اپنے بیٹا اس کا بیٹا صحیح مسلمان تھا کہ آپ کا جبا میرا کفن بنے آپ کا لوہے دہان میرے منہ کے اوپر لگایا جائے کہ منہ کے وکیل سوال کریں یہ کیوں نہ کھل جائے اس باب دان کی برکت سے میرا منہ کھل جائے اور میں سوال جواب صحیح کر سکوں اور جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے تین سب سے بہت بڑی سب سے آپ نے بتایا اگر پھر بھی اس کی آفرت بدلتی ہے بہتر ہوتی ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں اچھا، وہ جنازہ ہو گیا پھر اس کے بعد نازل ہوئی کہ نبی اب آپ نے جنازہ پڑھا دیا آئندہ کے لیے آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے اور ان کے لیے دعائیں مقصد کرنے کی اب اجازت نہیں تو پھر کہ آپ دیکھو مجھے منع کر دیا گیا اب میں نہیں لیکن اس کے خاندان کے ہزار سے زیادہ کے دل سے مسلمان ہو گئے تھے اس کے کے خاندان کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کیا ہے ان کو ہر طرح اذیت پہنچائی ذہنی طور پر تکلیف دی لیکن اتنی شدت والی ہستی سے دور نہیں رہنا چاہیے کہ باوجود ہمارے اتنے ظلم و ستم کے رئیس المنافقین کا آپ نے جنازہ پھر بھی بڑھا دیا یعنی آپ کی طرف سے تو دل پر سے راہ تھا نا وہ تو اللہ کی شان ہے وہ غلط والی بات ہے کہ انہوں نے معاف اللہ نے معاف نہیں کیا لیکن نبی نے تو آپ کی طرف سے کوئی کثر نہیں چھوڑی اور اپنی ان غلطیوں کو جو اس نے ستایا تھا یا جو بھی کیا تھا ایک قسم کی معافی ہوتی ہے جب جنازہ بندہ پڑھا دیتا ہے تو معافی ہوتی ہے تو بات یہ کہ جب جنازہ آپ نے پڑھا دیا ادھر سے نازل ہو گئی آئندہ نہ پڑھانا تو سب کے دل سے اس کے قبیلے کے ایک ہزار سے زہر مسلمان ہو گئے تو آپ فرمایا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 خوش ہو گئے کہ اچھا ہو گیا ہم پیچھے رہ گئے یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں اپنے اموال کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور کہتے ہیں کہ نہ نکلو گرمی بہت ہے فرما دیجیے نارو جہنم اشد ہر رہا جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش کہ یہ سمجھ لیتے لوگوں ہنسو کم اور رو زیادہ بنا کام ثبوت آخرت میں بدلہ ہوگا اپنے گھر کیے کا ہو فروج اے نبی جب آپ مڑ کر واپس جائیں تو ان میں سے ایک جماعت یعنی منافقین کی ایک جماعت اگر آپ سے اجازت چاہے کہ ہم با آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں گے تو آپ فرما دیجیے اب ادا کبھی بھی میرے ساتھ نہ نکلو آپ ابا تجو نہ اور نہ جہاد کرو ہمارے ساتھ مل کے دشمنوں کے خلاف نہ تم تم رسی رہا تم گھر بیٹھنے کو پسند کرتے ہو بس بیٹھنے والوں کے ساتھ گھر میں ہی بیٹھو ولا تصل على احد منهم مات ابدا اے نبی ایندہ منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کا نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا کریں انہم کفروا باللہ و رسول و ماتوا وهم فاسقون انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور حالت کفر میں ہی یہ مرے ہیں ولا توجب کا اموالہم و اولادہم مخاطب آپ کو دشمنان اسلام کی کثرت اولاد اور کثرت مال تعجب میں نہ ڈالے ان کو اللہ نے کثرت سے ہمارا دور و دیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے پھر دنیا کہ ان کو دنیا میں آزاد دے و تجھا ان شم اور ان کی روح نکالے اس حال میں جہالت کو پر ہو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے امن بلّہ وجہ رسول کہ ایمان اللہ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ منافقین کے جو زی استعداد لوگ ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے ذرنا نقم مال قائدین کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں آپ ہم پیچھے رہتے ہیں رضو بھی نہیں مال خواب ہے یہ خوش ہوتے ہیں پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ تو بھی اعلیٰ قروب ہیں روم رات بلا وجہ جب یہ عذر پیش کرتے ہیں جھوٹے تو ان کے دلوں کے اوپر لگا دی ہیں اب آئندہ کے لیے حق سمجھنے کی صلاحیت ہی ان میں سلب ہو لاکن رسول والذین آمنوا باؤ ان منافقین کے مقابلے میں نیک بندے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے یہ جہاد کرتے ہیں اپنے اموال بھی خرچ کرتے ہیں اپنی جانوں کو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ اولا ایک اللہ خی رات و اولا ایک ہوغل یہی بھلائیاں حاصل کرنے والے یہی لوگ کامیاب ہو گئے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھے ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ہمیشہ ان کے اندر ان کی رہائش ہوگی ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے کل کے سبق میں اور گزشتہ کئی سبقوں میں بات ہو رہی تھی جو منافقین مدینہ تھے غزوہ تبوک میں ان کو نہیں گئے اور جھوٹ میں گزر قیاب کیے جھوٹ بول کر وہ اجازت دے دی آپ نے کہا ٹھیک ہے نہ جاؤ جب نہیں گئے تو پھر آپس میں پیچھے بیٹھ کر خوش ہوتے تھے دیکھا نا ہم کامیاب ہو گئے اور جہاد میں نہیں گئے ساتھ ہمارا حضر مانا کہ خر المخلفون ول بے مقابل رسول اللہ خوش ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے ہم رہ گئے جہاد میں ساتھ نہیں گئے ہیں اچھا ہو گیا کوالٹی ہے نا ایمان کی ایمان والے کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اچھا کام کر کے خوش ہوتا ہے اور برائی سے بچ کے خوش ہوتا ہے اور کہیں ذرا سی برائی ہو جائے ایمان والے سے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور جس کی کوالٹی برعکس ہو تو وہ برے کام کر کے فخری طور پر دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ برائی کی ہے ہم نے یہ برائی کی مناسب کی یہ بات ہے کہ برائی کی ہے جہاد میں نہیں گئے جھوٹ بولا ہے ادھر سے جھوٹا ادھر بیان کر کے پیچھے رہ گئے تو اب خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ہم معاشرے میں نظر ڈالیں اس بات کو جو میں یہ بات کر رہا ہوں معاشرے میں نظر ڈالیں نا جو لوگ بھی فاسق فاجر ہوتے ہیں وہ اپنا فسق اور حضور کر کے تو خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں یوں کامیاب ہو گئے یوں کامیاب ہو گئے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور گناہ ان سے ہو جائے تو شرمندہ ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں یہ منافقین کی بات ہے اور دوسری بات بتائی کہ چونکہ یہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ناپسند کرتے ہیں تو اس لیے پھر نہیں جاتے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مال خرچ کرتا ہے وہ تو پھر بھی آسان ہے جہاد میں تو جان بھی خرچ کرنی پڑتی ہے یہ تو اور مشکل کام ہے یہ ایمان والے کا کام ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور کہتے کیا ہیں دوسرے ساتھیوں کو کہ تبوک ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ اس میں سخت گرمی ہے ہر گرمی میں باہر مت نکلو گھروں میں ہی رہو بس پکی پکڑی ہوئی تھی وقت مدینہ طیبہ کی کھجور وغیرہ کا نظام اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی نار و جہنم آشد بھر رہا کہ یہاں دنیا میں اگر کوئی پریشانی ہو گئی کوئی دھوپ پر چلنا پڑ گیا تو اگر اس گرمی اور اس پریشانی کے بدلے میں آخرت میں ٹھنڈک نصیب ہو جائے اور اللہ کی رضا مل جائے تو یہ اچھی بات ہے اور یہاں کی گرمی سے بچے کہ نیکی بجا نہ لائے تو اس تھوڑی سی تکلیف سے بچتا بچ رہا ہے دنیا میں اور آخرت کے لحاظ سے دائمی سزا اپنے لیے منتخب کر رہا ہے یہ کون سی اصل بندی ہے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ کی جو تیزی ہے جہنم کی آگ کی تیزی دنیا کی آگ کی تیزی سے ستر گنا زیادہ ہے تو یہ آپ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر کے اگر ستر گنا والی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ عقل مند ہے یہ منافقین کا عقل مند ہے کہ جب وہ تبوک میں نہیں گئے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم گرمی سے بچ گئے ہیں دنیا کی گرمی سے تو بچ گئے آخرت کی گرمی اپنے مقدر میں کر دی فرمایا کاش کہ یہ سمجھ جاتے کہ آخرت کی آگ بڑی سخت ہے قرآن مجید نے ایک دعوت فکر دی ہے اس میں سب کو کہا کل یز حقو قدیرہ ولیقو کثیرہ جزا ہم بے ماتانو یکسبو اے مسلمانوں چاہیے کہ یہ ایمان والے لوگ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے اس سے انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے ایمان والا اس کی تعریف ہے کہ وہ وہ متفقر رہتا ہے پریشان رہتا ہے اپنے ایمان کے لحاظ سے اپنی بال بچوں کے لحاظ سے اپنے رد و تعارف کے اعتبار سے دیگر رشتے داروں کے اعتبار سے کیونکہ نبی کی صفت اس کے اندر آنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم بہت کم اپنی پوری سیرت میں ایسے ہنسے ہیں کہ آپ کے نواز جہاں دانت نظر آئے ہوں یہ کونے جو نکیلے سے دانت ہیں نا جی یہ بس مسکرائے ہیں آپ زیادہ ہنسنا یہ تو ایک غفلت کی دلیل ہے کہ بہت بڑے کہ لگانا اور اونچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے نا کہ میں کوئی بازار نہیں ہوں کہ بازاروں میں بیٹھ کے اونچی اونچی آوازیں لگاؤں اور کہتے لگاؤں اور اس طرح مجھے اللہ نے آخری مبل اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا تو ہمیں دعوت فکر دی بلید حقوق حقو کلیرا بل یقو کثیرہ جزام ماتا بھی سب ہنسو کم کہیں لوگ آ بھی جائے تو ہنسو کم کثیرہ اللہ کی خشیت کو ملحوظ رکھ کے رو جاتا کہ جو ایک کپڑا اللہ کے بہت سے آنسو کا گر گیا اور بات ہے وہ جہنم کے انگاروں کو بجھا دیتا ہے اور جب کوئی شخص تنہائی میں اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے یکسوئی میں جو کوئی نہیں دیکھ رہا صرف یہ ہے اور اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو ایسی عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے ایسا قطرہ جو ندامت کا آنکھوں سے نکلتا ہے وہ زیادہ قبول ہوتا ہے تو یہ ماکان ایک ثبوت جیسا کوئی کمائے گا ویسا کوئی پائے گا اگر یہاں کھیل تماشا حیات دنیا دنیا دنیا یہ تماشا ہے ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا ہے جو ان لاہ و لب میں لگ گیا وہ کامیاب نہیں ہوا اس نے مقصد کو نہیں سمجھا اور جو اچھے کام کرتا رہا اس کو اچھا بدلہ ملے گا اگلی بات میں پھر دعوت فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی کہ یہ منافقین جب آپ غزبے سے واپس جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایک جماعت آپ کے ساتھ ملے اور کہے کہ آئندہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے یوں طریقہ کار ہوتا ہے جی، منافقین کا کہ اس مسئلے سے تو بچ گئے ہیں نا تو آئندہ ہم ہر حال میں حاضر ہیں آپ کے ساتھ کافی خوش ہو گئے تو نبی پر وہی نازل ہو گئی کہ نبی یہ منافقین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ آئے گی جب آپ جائیں گے نا تو کہیں گے آئندہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے تو آپ آئندہ کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کے ہاتھ کے لیے لے کے جائیں فرماؤ فرما دیجیے ان کو لن تک رجوع آئی آ آئندہ تمہیں اپنے ساتھ ہم ہر کس نہیں لے کے جائیں گے بولے ہوا تم ہمارے ساتھ مل کر دشمنان اسلام کے خلاف مت لڑائی کرو بس ادھر رہو ان تم رضی تم بالکل تم خوش تھے پیچھے بیٹھنے کے اعتبار سے تو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو پیچھے بیٹھنے والے جی جن کے اوپر فرض نہیں ہے عورتیں ہیں بوڑھے ہیں بچے ہیں معذور ہیں اب اس طرح کے لوگ ان کے اوپر جہاد کبھی بھی فرض نہیں ہے کہ معذور ہیں یہ تو لہذا تم جو صحیح تکڑے تھے تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے یعنی عورتیں بن کر رہنا چاہتے تھے تو لہٰذا کہیں بھی اس طرح ہی رہو ہمارے ساتھ جہاد میں نہ شریک ہو جاؤ اگلی ایپ میں وہی جو کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ آپ نے جو رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھایا جنازے کے بعد آپ کے اوپر عید نازل ہو گئی کہ آئندہ اجازت نہیں ہے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھانے کی اس لیے کہ یہ کافر ہے اور کافر کا جنازہ پڑھانا نہیں ظاہر کافر تو ایمان والے کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور ایمان والے کے لیے دعائیں مفرت کی جاتی ہے کافر کے لیے تو دعائیں مفرت کی اجازت نہیں ہے نا بھائی ہم بھی آپ کو اجازت نہیں ہوئی اپنے والد کے لیے کہ وہ کافر مرا ہے وغیرہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے ایمان کے بارے میں تردد ہو اور وہ مر گیا ہے لیکن اس کے ایمان کے بارے میں تردد ہو شک ہو کہ وہ ایمان والا ہے یا کافر ہے تو اس کے لیے یوں دعا کرنے کی ہدایت آئی ہے فرمایا, فرمایا کہ اللہ مغفر اللہ مغفر انسان مسلمہ اے اللہ جو یہ مر گیا ہے اس کی مغفرت کر دے اگر یہ مسلمان تھا تو آپ کو تو علم ہے اللہ یہ مسلمان ایمان والا ہے یا نہیں لہذا جس کے بارے میں ایمان تھا یقین ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا نماز با جماعت میں شریک ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ یہ سارے باتیں اگر اس کے اندر تھی تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے یہی جنازے کے اندر بھی اللہ مغفر الحینا وہ میتنا و وغائے بنا سب کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے تو رئیس المنافقین کو جب آپ نے جنازہ پڑھایا اس کے بعد یہ اتنا ہوئی کہ آئندہ ان کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے یہ کافی لوگ ہیں اور ان کی مال دولت دیکھ کر آپ لوگ تعجب نہ کریں یہ دولت اللہ نے اس لیے ان کو زیادہ دی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا یہ مال دولت بعض دفعہ تو محنت صدقہ کا سبب بنتی ہے جب ایمان ہو اچھی تربیت اولاد کی کی ہو تو یہ مال و دولت عذاب کا بھی سبب بن جائے گی جب دیر طریقوں سے جمع ہوا ہے صحیح تربیت نہیں ہوئی فرمایا عید نازل ہوتی ہے ان کو جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم گھر میں ہی رہیں گے بس یہ گھر میں بیٹھنے پر خوش ہیں تو اس وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مور لگا دی یہ حق سمجھتے نہیں آگے ایمان والوں کی بات کی ہے کہ جو نبی کا ساتھ دیتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں جان خرچ کرتے ہیں اوقات خرچ کرتے ہیں سب صلاحیت اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ کرتے ہیں الخیرات یہی بھلائیاں لے گئے یہی کامیاب ہو گئے تو اللہ نے اس خوشی میں کہ انہوں نے رضا اللہ کی حاصل کی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گئے ان کے لیے تیار کیے آخرت میں جنت اور باغات اور یہ نعمتیں یہ بڑی من بسم الرحمن وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا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 ادھر ہی رہیں گے معذور ہیں سی رسیب الزین ہوں آزاب علی ہم قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک تکلیف علی صافہ ولا عالم المرضى نہیں ہے تکلیف صعیفوں پر اور نہ ہی تکلیف ہے مریضوں پر اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ جو جہاد میں جانے کا خرچہ سواری وغیرہ نہیں پاتے اذا نصح للہ و رسولی جب ان کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں درست ہے جانا چاہتے ہیں معذور ہیں نہیں جا سکتے کوئی عرض نہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو نیک لوگ ہیں کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ اور نہیں نبی ان لوگوں کے اوپر ناراضگی ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سواری دے دیں ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں اور آپ نے ان کو کہا کہ لا اجد ما میلو علی میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے وہ واپس چلے گئے وہ و واپس جا رہے تھے تو ان کے آنکھیں آنسو برس رہی تھی حضن پریشانی کی وجہ سے کہ اللہ ما افسوس ہماری غربت کی وجہ سے ہم جہاد میں نہیں جا سک رہے انما السبیل علی الذین ہم وهم لیا ہاں ناراضگی کی بات ان لوگوں پر ہے جنہوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ ہم جہاد پر نہیں جا سکتے حالانکہ وہ صاحب حیثیت تھے الخوال وہ چاہتے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں بلا وجہ بھجن اللہ اللہ نے ایسے دلوں پر مہر لگا دی تو ہم یعلمون حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے بات ہو رہی تھی کل منافقین کی جنہوں نے بات کو نہیں مانا اور عذر پیش کرتے رہے اور استضاء مسلمانوں کی کرتے رہے اور دوسرے اس گروہ کی بات ہوئی تھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ نے ان کو نوازا ان تجری میں چاہتے رہنا آج کے سبق میں معذوروں کا ذکر ہے جو واقعتاً جہاد کے لیے وہ جانا بھی چاہیں تو ان کو اجازت نہیں جو معذور ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے چھٹی کر سکتے ہیں ایک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ویسے ہی معذور بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے تو ناراضگی ہے جو واقع معذور ہیں ان کے لیے چھٹی ہے فرمایا ليؤذن لهم آئے دیہاتی عذر کرنے کے لیے کہ ہم دیہات کے واسطے نہیں جا سکتے اس عید کے بارے میں مفسرین کی دو تفصیلیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو عذر تھا کوئی حقیقی عذر تھا اور انہیں اجازت مل گئی تھی جو دیہات سے آئے تھے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا حقیقی عذر نہیں تھا وقاد الزین قزب اللہ رسول اللہ اور اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر کہ ہم جو بیماری ہے گھر میں فلان ہے کیا کریں بچے اس طرح ہو گئے تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی لوگوں نے بچوں اور بیویوں کو پتنی کتنی دفعہ بیمار کرنا ہوتا ہے اور چھٹیاں لینی ہوتی ہیں اور سیب الدین کفر میں نو الدین ایسے جھوٹ بولنے والوں کے لیے طرف نہ مذہب یہ کفر ہے بعض آپ نے اس ایپ کی دوسری تفسیر لکھی ہے کہ جال معذرون من العراب لیؤذن لہمی بھی وہ دیہاتی منافق مراد ہے منافقوں کی دو طرح کی جماعتیں تھیں ایک وہ کیا ہے جی جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے اور ان کے سامنے جانے کی کیا ضرورت ہے اور عذر کرنے کی کیا ضرورت ہے ہماری مرضی ہے ہمارا علاقہ ہے ہم خود تھان سے کماتے ہیں ان کے سامنے جا کر یہ کہنا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں ہم ادھر میں ہیں کوئی ضرورت نہیں ایک جماعت ہے منافقین کی جو نبی کے سامنے انہوں نے آنا ہی گوارا نہیں کیا ان کے بارے میں یہ کو کی بات ہے دوسری وہ جماعت ہے منافقین کی کہ جو تھے تو جھوٹے لیکن نبی کے پاس آ گئے اور جھوٹا ادھر بیان کرنے لگ گئے کہ ہم نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے یعنی گویا ایک وہ جو جھوٹے ادھر والے سامنے آئے ایک وہ جو جھوٹے آئے نہیں سامنے دونوں کے لیے دردناک آزاد ہے یہ دوسری طرف اگلی عید میں معذوروں کا ذکر ہے فرمایا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج کمزوروں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے جو بیچارے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہیں جہاد میں تو کبھی جسم چاہیے مشق چاہیے جہاد کی وہ اس قابل نہیں ہیں بیمار ہیں اولا مرزا یا بیمار ہیں ولا الزین علاد العما فکور وہ بیمار بھی نہیں ہیں معذور بھی نہیں لیکن جہاد میں جانے کے لیے جو سامان ضرورت ہوتا ہے سواری خوراک اسلحہ وغیرہ وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو بس ان لوگوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی ناراضگی نہیں ہے یا تو غریب ہیں کمزور ہیں بوڑھے ہیں اور دوسرا بیمار ہیں اور تیسرا جو کہ ان کے پاس سامان سفر نہیں ہے وہ کیسے کر سکتے ابھی اس کے بہت واقعات ہیں جناب کا فرمان ہے کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے تو آپ نے ایک صحابی کے گھر بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس میرا سلام کہو اور جہاد کے لیے جو اس نے سامان تیار کیا ہے وہ لے آؤ تو اس کو جہاد کا سلام ملتا رہے گا یہ شخص گئے اس کے پاس بات چیت کی اس نے اپنی بیوی کو بلا کر بیوی سے قسم لی کہ خبردار میرے جہاد کے سامان میں سے کوئی ذرہ برابر بھی چیز آپ روک لیں عورتوں میں ہوتا ہے نا یہ کب تک بھی ضرورت کا ہے یہ ٹوٹی ہوئی چپل بھی ضرورت کی ہے یہ بھی پڑی رہے یہ یہ بھی پڑی پڑی رہے رہے تو اس وجہ سے سے عورت کو بلا کر یہ کہا کہ آپ میں قسم لیتا ہوں کہ جو میرا سامان جہاد ہے اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز روکنی نہیں ہے تب اللہ اجر نصیب کریں چنانچہ ان کو سامان دے دیا اس نے اور جہاد کے لیے چلے گئے ابھی آتا ہے نا جس نے جہاد کیا بالکل یا جس نے جہاد والے کے لیے کچھ سامان جہاد مہیا کیا وہ یا جس نے جہاد والوں کے لیے سامان تو نہیں کوئی کھانے پینے کا نظام بھیج دیا سب کو جہاد کا ثواب ملے گا تو فرمایا کہ لئی ولا الفا ولا الزین الدین بن اللہ پاک بہت رحیم و کریم ساتھ ہے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مریض ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے یا عورت جو اپنے ایام مخصوص میں معذور ہو جاتی ہے اور عبادت نہیں کر سکتی تو غیر سفر میں یہ شخص یا صحت کے زمانے میں یہ شخص یا یہ عورت معذوری کے علاوہ کے ایام میں جتنی عبادت کرتی تھی وہ مسافر کو حالت سفر میں جو عبادت نہ کر سکا سواب ملتا رہے گا وہ جو شخص مریض ہو گیا اور اس کے کوئی خاص معمول پہ عبادت کرنے کے مرض کی وجہ سے وہ نہ کر سکا حالت مرض میں اس کو وہ تمام معمولات کا ثواب ملتا رہے گا اور سفر میں بھی مرض میں بھی اور عورت جو معذور ہے اس کی تلاوت رہ گئی زہر ہے اس کی نماز رہ گئی وغیرہ تو سارا ثواب اس کو ملتا رہے گا بعض لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے معمول ٹوٹ گئے فلان ہو گیا سفر کی وجہ سے وغیرہ تو اللہ پاک شان ہے دوستو جو اللہ ممالک الملک تو قوت ملک کا منتشا وہ بادشاہ ہے شہنشاہ ہے جسے چاہے جس طرح نوازنا چاہے بہت سے وہ جو راتوں کو بیدار رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ریاتاری کی ہے کوئی ثواب نہیں ہے بہت سے وہ جو سوئے رہے سفر کرتے رہے لیکن دل ان کا ان کو پریشان کرتا رہا کیا ہے تمہاری عبادت رہ گئی وہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تعجت رہ گئی یا فلان ہو گیا یا آج مہمان آ گئے تھے یہ نیکی کا معمول ٹوٹ گیا ہے دل پریشان ہے عبادت نہیں کی ہے ثواب پورا ملتا رہے گا یہی بات معذور کی ہے بہرحال دوستو دوستوں نظام عادل پہ اخلاص تولا جاتا ہے گنتی نہیں تولی جاتی ہے نیتوں کا نظام ہے مشہور واقعہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا اس طرح جتنے ہزاروں لوگ حج میں آئے تھے حج قبول نہیں ہوا ایک مصر میں کوئی کونے کے اوپر ایک موچی ہے اس کا حج قبول ہو گیا تو جس کی وجہ سے تمہارا بھی ہو گیا یہ ڈھونڈنے لگے ادھر پہنچ گئے وہ جو علامت خواب میں بتائی گئی تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں تو اس پر حج کیا ہی نہیں وہ بال وال رکھے ہوئے تھے وغیرہ تو لیکن یہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے یہ تو آج پہ گیا ہی نہیں ہے اور وہ بشارت بھی غلط نہیں ہو سکتی دوبارہ ڈھونڈنے لگ گئے اور پھر تنہائی میں اس سے پوچھا کہ وہ خاص بات بتا دو اس نے بتایا کہ بڑے عرصے سے حج کی رقم جمع کر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک مردار ایک بچی آئی اور ایک مردار پتنی کبوتر یا مرغی اٹھائی اور لے کر جا رہی تھی میں نے اسے کہا یہ کیا بات ہے تو وہ کہنے لگی میرے لیے حلال ہے آپ کے لیے نہیں مسئلہ بھی جانتی تھی کہا اس لیے کہ کئی دنوں سے فکر فاقہ گھر میں چل رہا ہے تو مردار کھانا جان بچانے کے لیے شریعت جائز دیتی ہے تو اس لیے مردار ڈھونڈتی رہی ہوں مختلف ڈھیروں پر تو یہاں سے مل گئے مردار لے کر جا رہی ہوں تو انہوں نے بتایا کہ قصہ جب ان سے پوچھا کہا کہ میں نے کئی دنوں سے کئی عرصے سے حج کے پیسے جوڑے تھے بس اس گھر کو سارے پیسے دے دیے کہ اللہ مجھے حج کرائے گا پھر پیسے جوڑ لوں گا اتنے غریب محتاج بھی لوگ ہیں جو مردار کھانے پہ مجبور ہیں ادھر نبی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس نے جو حج کے لیے پیسے جوڑے تھے حج نہیں کیا تھا ایک معذور کو مجبور کو پیسے دے دیے اس کے حج کی قبولیت کی برکت سے جنہوں نے حج کیا ان کا بھی حج قبول ہو گیا ویسے کسی کا نہیں بادشاہ اللہ پاک ہر وقت ڈرنا چاہیے تو نیت درست ہو جب نیکی نہ بھی کر سکا نیت صحیح تھی ثواب ملے گا فرمایا ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہے ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس